حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور عبداللہ بن عمر سے عمر بن دینار بیان کرتے ہیں تو عمر بن دینار پر اختلاف کیا گیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو سنتالیس